ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ جڑ میں بل نات سجارے گا منگیا مرادا پاوے گا جڑا میں بل چ آوے گا وہ بنگیا مرادا پاوے گا وہ منگیا مرادا پاوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے بدی جارے گا اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو اللہ ہو اللہ کرتے کرتے نظر آیا مجھے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جتنا مالک سے پیار ہے اتنی آواز لگائیں

مجھے ہوں میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا مجھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ یونس بھائی اتنی دیر سے آپ کو کہہ رہے تھے لیکن آپ ہمیں مانے سبحان اللہ نات خان کا پٹرول ہے یہ ضروری ہوتا ہے بھی پیسے داد ہوتے ہیں جیسے وہ بات کر رہے تھے اس سے ذوق شوق اور دوبالہ ہوتا ہے اور سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے اور جس کی چھاؤں اتنی لمبی آپ اندازہ نہیں کر سکتے آپ جنت میں جتنے باغ لگوانا چاہتے ہیں اتنی بار سبحان اللہ کہیں بولیں ذرا محبت سے ہاتھوں کو بلند کر کے محبت سے بولیں ذرا جتے میرے نبی دا ڈیرائے جتے رہنا صدا سویں दिखली कली हो ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਣ ਬਚਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆ پڑھو لا لا الہ حق لا الہ اللہ اللہ دو بھائی یاد اس کے بعد یہ ماشاءاللہ محبوب ناتھ کونسل نے اتنی خوبصورت لائٹنگ کی ہے تو تو میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن بھائی نے بھی مجھے اشارہ دے دیا ہے ایک نئی نعت یہاں میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں اور یورپ میں ابھی دور پہ تھا میں بڑی مقبول ہوئی پورے یورپ میں خصوصی طور پہ ہمارے نور سلطان بھائی کا بھی خواہش ہے اس لیے چاند پیش کر ہاں ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਏ ਬੂਏ ਬੂਏ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਏ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਵੈਸੀ ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਲਾਲ ਵਰਗੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਆ पर सुज़ान सु अज़ान बि लाल वरगी सुनी नई अज़ान बिलाल लाल वरगी ते गजरे कोई परोर आया ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਫਿਲ ਨਾਤ ਸਜਾ ਰਿਆ ਏ ਉਹਦਾ ਹਰ ਆਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਅੰਦਰ ਨਗਮੇ ਉਹਦੀ ਤੋਸੀਫ ਦੇ ਗਾ ਰਿਆ ਏ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੋਸੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਵਟ ਖਾ ਰਿਆ ਏ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਆ ਏ ਨਾਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਆਪ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾ ਰਿਆ ਏ رب آپ ملاد منار آئے تے مولا علی دی ہور کی شان دسا نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جیڑا غیر اگے جا کے تلی کردا مولا علی چاندے جس دا پلا ناصر اللہ پاک ہر ویلے علی علی یا نبی یا نبی سبحان اللہ سنی ہر ویلے علی علی کردہ میں نات وچ بیٹھن والے آتے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سو گنج شکر نے رنگ چڑھائے ہوئے نے اپنا کوئی کمال نہیں رب دی سو داتا صاحب نے رنگ چڑھائے ہوئے تے جنے ਲੱਜ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤੋਂ ਚੰਨ ਹੋਵੇ ਕੋਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੂ ਨਾਲੋਂ ਦੌਲਤ ਮੰਦ ਹੋਵੇ گلیا علم پڑیا گل بندی نہیں پاس کتا دیو بند ہووے رفیق ہوفیق ربیون پسند کردا کملی والے جڑا پسند ہووے